وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے